سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز میں اپنے ساتھی سے ضرورت کی کوئی بات کر لیتا تھا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرم بردار ہو کر کھڑے رہا کروں اس کے بعد ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا حدیث نمبر اٹھارہ سو چوراسی مسنط احمد